حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے چنانچہ اپنے نام اچھے اچھے رکھا کرو امام ابو دابود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن ابو زکریہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا سننے ابو دابو حدیث نمبر چار ہزار نو سو اڑتالیس